السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا لیکچر نمبر اڑتیس مجاہد شاہی کے ساتھ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ سے کہا تھا آج کے لیکچر میں ہم کیش فلوز کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کیش فلوز کیا چیز ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پروفٹ اینڈ لاس بنائیں گے انکم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں تو انکم اسٹیٹمنٹ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کیش فلو بنائیں گے عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس ہی کیش ہے لیکن یہ تاثر غلط ہے انکم اسٹیٹمنٹ جیسا کہ ہم نے گزشتہ چند ایک لیکچرز میں دیکھا اسٹینڈرڈس کی اپلیکیشن کے حوالے سے ٹرانزیکشنز کو جب ہم کنسیڈر کر رہے تھے اس کے حوالے سے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پروویژنس بھی کرتے ہیں ہم ایسی ٹرانزیکشنز بھی اکاؤنٹ فار کرتے ہیں جو کہ ہوں گی آئندہ وقت میں جن کی پیمنٹ آئندہ وقت میں ہوگی ابھی فی الوقت نہیں ہوئی جن کا جن سے ریونیو آئندہ وقت میں آنا ہے لیکن سیل موجودہ وقت میں ہو چکی ہے تو یہ بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اور جو کیش کی پوزیشن ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن کو ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کیش فلوز وہاں بنتی ہیں کہ جہاں پہ ایک اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ جو ہے accrual based system of accounting جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ cash based system of accounting کر رہے ہیں یعنی جو پیسہ ایکچولی ریسیو ہوا صرف اس کی اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور جو پیسہ ایکچولی پے ہوا اس کی اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو پھر پوزیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کا ریسیٹ اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بن رہا ہے یا جو انکم اسٹیٹمنٹ کیش بیسس پہ بن رہی ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کی کیش پوزیشن کو اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ کے ہوتے ہوئے اگر آپ ڈپریسن چارج کر رہے ہیں ایسٹس کو کیپٹلائز فکسڈ ایسٹس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں اور ان کو آپ ایکسپینڈیچر کے طور پہ شو نہیں اگر کر رہے ہیں چونکہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر اس میں جو ریسیٹ اینڈ ایکسپینڈیچر میں جو سرپلس آئے گا اس میں ایڈ بیک کرنا پڑے گا ڈپریسن اسی طریقے سے اگر فکسڈ ایسٹ کوئی بیچا ہے آپ نے تو اس کے آپ نے سیل پروسیڈ شو کیے ہوں گے نہ کہ اس کا پروفٹ یا لاس تو اس حوالے سے تو صحیح ہوگی کہ جی کیش اتنا آیا لیکن اگر آپ نے پروفٹ یا loss on sale of asset جو ہے وہ شامل کیا ہے انکم میں تو اس کو نکالنا پڑے گا اور اس کی جگہ سیل پروسیڈ جو ایکچولی آئی ہے جو کیش ایکچولی آیا ہے وہ آپ کو شو کرنا پڑے گا تو یہ چند ایک مائنر ایڈجسٹمنٹس جو کہ کرنی پڑیں گی کیش میں لیکن یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جی ریسیٹ اینڈ ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ میں جو پوزیشن واضح ہوگی جو کہ کیش بیسس کے حوالے سے صرف بنایا جاتا ہے وہ اور کیش پوزیشن میں فرق نہیں ہونا چاہیے تو آئیے آج کے لیکچر جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیش فلوز کیا چیز ہوتی ہے اور ان کا بنانا کیوں اشد ضروری ہے اور کس طریقے سے ہم انہیں بناتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے یا یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے کیش ریسورسز جو ہیں ان میں سال کرنٹ ایئر دورانی کرنٹ سال میں موجودہ سال میں کیا چینجز ہوئی ہیں کیا موومنٹ ہوئی یہ اسٹیٹمنٹ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جی کیش کہاں کہاں یا کن کن سورسز سے جنریٹ ہوا اور اس کو کیسے استعمال کیا گیا ایک زمانے میں اسی کیش فلو کو sources and application of funds بھی کہا جاتا تھا لیکن ہر چیز میں تبدیلی کے ساتھ اس کی ٹرمنالوجی میں بھی چینج آئی اس کے بنانے کے طریقہ کار میں بھی چینج آ گئی اور وہ sources and application of funds کی جگہ آج جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے وہ ہے کیش فلو اس کے بنانے کے طریقے میں اس کی پریزنٹیشن کے طریقے میں بھی چینج آ گئی ہے اور وہ ہم اپنے لیکچر کے دوران دیکھیں گے کہ کیا چینجز آئیں اور کیسے اب یہ کیش فلو بنائی جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہر کاروبار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معلوم ہر وقت اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا کیش یا ایسی کوئی فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے پاس جو کہ آسانی سے کیش میں کنورٹ ہو جائیں گی وہ اتنی مقدار میں ہونی ضروری ہیں کہ جس سے اس کاروبار کا وہ کاروبار چل سکے اور اس کاروبار کی جو لائبلٹیز ہیں جو ادائیگیاں ہیں وہ بر وقت کی جا سکیں کیش فلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس سفیشنٹ کیش ہوگا ان فیوچر لائبلٹیز کو یا آئندہ آنے والے وقت میں جو لائبلٹیز پے کرنی ہے یا اخراجات کرنے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سفیشنٹ کیش ہوگا یا نہیں ہوگا تو سب سے امپورٹنٹ بات تو کیش فلوز کے حوالے سے یہ ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیش فلو یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آج جس دن فائنینشل اسٹیٹمنٹ بنائی جا رہی ہے ہمارے پاس کیش جو ہے وہ کتنا ہے کیوں کہ کیش اور کیش اکویولنٹس جو ہیں کیش جیسے جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ایسٹ کے طور پہ ہماری بیلنس شیٹ میں ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں وہ شو ہوتی ہیں سو کیش فلو سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ sufficient profits are made to compensate the owners for the investment made efforts in and the risk taken for the business کہ جی کاروبار جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ اس چیز کا خیال رکھے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو پروفٹ دیا جا سکے اور پروفٹ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوں کیش ہو کیونکہ آخر انہوں نے اپنا پیسہ رسک کیا ہے انہوں نے اس اس اس کو کو کو جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے اور ایک رسک لیا ہے تو اس رسک کا کچھ ریوارڈ ملنا چاہیے ان کو اور وہ ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ڈویڈنڈ کی صورت میں کیش پے آؤٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو کیش ہمارے پاس ہوگا تو تبھی ہم وہ پے آؤٹ ان کو کر سکیں گے دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جو لائبلٹیز ہیں بزنس کی ان کو پے کرنے کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ مقدار میں کیش کی موجودگی ضروری ہے کیش کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ڈھیریاں لگی ہونی چاہیے نوٹوں کی اور سکوں کی کیش کا مطلب یہ کہ چاہے وہ بینک میں پڑا ہو چاہے وہ شارٹ ٹرم ڈپازٹ میں ہو یا کچھ ایسے سرٹیفکیٹس جو ہوں جو کہ کم مدت کے ہیں ان میں انویسٹ کیا گیا ہو وہ تمام چیز کو کیش تصور کیا جاتا ہاں وہ سکے اور وہ نوٹ جو کہ ہمارے کیش باکس میں پڑے ہوئے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں لیکن کیش کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سکوں اور نوٹوں پہ ہی صرف اس کا صرف وہی چیز جو ہے وہ کیش کہلاتی ہے اب فنڈز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہمیں یا فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے وہ بیلنس شیٹ سے پتہ چلتی ہے پروفٹ کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے وہ ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ہوتا ہے اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ایک اس سسٹم آف اکاؤنٹنگ کے تحت جو اکروول بیسڈ ہے اس کے تحت بن رہا ہے جس میں پروویژنگ بھی کی گئی ہے ایسٹیمیٹس بھی کچھ شامل ہیں بہت سے ایسے اخراجات شامل ہیں جو کہ نہ ہم نے کیش میں ابھی کیے ہیں لیکن آئندہ کریں گے اور بہت سی ایسی انکم بھی شامل ہے جو ہمیں وصول نہیں ہوئی کیش میں اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر آئندہ ہوگی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں اب بیلنس شیٹ جو ہے وہ ایک خاص ڈیٹ پہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کی جاتی ہے تیار کی جاتی ہے اور اس میں جو کچھ ریفلیکٹ ہو رہا تھا ایسٹس اور لائبلٹیز کے حوالے سے وہ صرف ایز آف دیٹ ڈیٹ ہوتا ہے یعنی اس تاریخ کو اگر وہ تیس جون کو بنی ہے تو تیس جون کو کاروبار کے بند ہونے پہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز تھے وہ کیا تھے اس کی پوزیشن ریفلیکٹ کرتی ہے بیلنس شیٹ پورے سال کی کاروائی نہیں کرتی ریفلیکٹ صرف اس ڈیٹ کی جس ڈیٹ پہ وہ تیار کی گئی ہے اس ڈیٹ کو اس ڈیٹ پہ جو ایس لائبلٹیز کی پوزیشن ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی جبکہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ پورے سال کی موومنٹ جو ہوئی ہے انکم کے ایکسپنسز میں وہ تمام کو جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے تو ان دونوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا ان کو اکٹھا پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا تو ہمیں ایک آرگنائزیشن کی فائنینشیل ہیلتھ کے بارے میں اس کے پرفارمنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور پھر یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم یہ بھی معلوم کریں کہ اس کی کیش پوزیشن کیسی ہے کیا اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ اپنے آئندہ کے اخراجات میٹ کر سکے آئندہ کے اخراجات اور اس کمپنی جو اس کو مال خریدنا ہے جو اس کو تنخواہیں دینی ہیں جو اس کے بجلی کے بل دینے ہیں وغیرہ سپلائرز کی پیمنٹ کرنی ہے ان تمام کو کرنے کے لیے اس کے پاس سفیشنٹ فنڈز موجود ہیں یا نہیں سو so, ایک جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی لوگ پروفیٹیبلٹی اور کیش کا ہونا کہ جی بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی آپ تو ادھر دکھا رہے ہیں کہ جی بڑا پروفٹ ہوا ہے تو میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں کیش ہی کوئی نہیں اب اگر اس سٹیٹمنٹ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو بھائی پروفٹ کس وجہ سے آتا ہے پروفٹ آتا ہے کہ آپ کے پاس انکم جو ہے وہ کیا ہوئی انکم کس چیز سے ہوتی ہے سیل آف گڈ سے ہوتی ہے یا سیل آف سروسز سے ہو رہی ہے ایکسپینڈیچر کن چیزوں کے لیے کن چیزوں پہ ہو رہا ہے ایکسپینڈیچر جو پروفٹ اینڈ لاس میں آ رہا ہے وہ ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے یا ان آئٹم سے ریلیٹ کرتا ہے جو گڈز کو مینوفیکچر کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں نہ کہ وہ مشینری جو آپ خرید رہے ہیں وہ گاڑی جو خرید رہے ہیں یا بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ خرچ نہیں آتا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر وہ خرچ بہرحال کیش میں کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے صرف جو ایسٹس کمپلیٹ ہوئے ان کا ڈپریسن آتا ہے تو فرق آ گیا کہ ایک لکوڈیٹی پوزیشن ہوتی ہے اور ایک پروفیٹیبلٹی پوزیشن لکوڈیٹی پوزیشن جو ہے is the ability of the business to pay its dues in time to meet its obligation in time یعنی جو اس نے لائبلٹیز کی ادائیگی کرنی ہے وہ بر وقت کر سکے اتنا اس اس اس کے کے پاس پاس کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی اتنی, اتنی کیش کی پوزیشن ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کر سکے by having good liquidity we mean that a business has sufficient liquid funds cash and cash اکوس so that it can repay تو یہی بات ہے کہ اچھی لکوڈیٹی یا ایک لکوڈ کمپنی وہ ہوتی ہے جس کے پاس کیش یا کیش جیسی چیزیں اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر لائبلٹیز جو ہے وہ پے آف کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں کیش جو ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس ہے کیش جیب میں ہے آپ کے کیش باکس میں ہے بینک میں ہے پڑا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے ڈیمانڈ ڈپوزٹ اکاؤنٹ پہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں شارٹ ٹرم کے جتنے ڈپازٹس ہیں وہ شامل ہیں کیش اکویولنٹس ہوتی ہے ایک چیز کیش اکویولنٹس کیا ہوتے ہیں کیش اکویولنٹس جو ہیں وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں جن کو کہ بآسانی آپ کیش میں کنورٹ کر سکتے ہو کسی بھی وقت اور عام طور پہ یہ وہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو تین مہینے کی مدت کے اندر اندر یا جن کی مدت جو ہے وہ تین مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی تو یہ بات جو ہے یہ لکوڈیٹی اور لکوڈیٹی میں کیا کچھ شامل ہے اس کے حوالے سے بات کی پروفیٹیبلٹی ہم نے بات کی کہ جی کمپنی نے جو کوئی سروسز کر رہی ہے ان کو یا جو گڈز مینوفیکچر کر رہی ہے ان کو بنا کے ان کو بیچ کے کیا منافع کیا تو دونوں چیزوں میں فرق ظاہر ہے کہ کیش فلو کے اندر کیش آئے گا ان چیزوں کو بیچ کے اور وہ اخراجات جو ہم کر رہے ہیں ان کو بنانے کے لیے وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم کیش میں ہی پے کریں گے تو یہ دونوں چیزیں ایک ایک خاص قسم کی پوزیشن ریفلیکٹ کر رہی ہے اور دوسری دوسری پوزیشن ریفلیکٹ کر رہی سو پروفیٹیبلٹی اور لکوڈیٹی کو ایک سمجھنا غلط ہوگا لوگ کہتے جی ہم نے جی دس لاکھ روپیہ پروفٹ کمایا ہے تو ہمارے پاس دس لاکھ روپیہ کیش ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک کاروبار ہے وہ بیس ہزار روپے کے کیپٹل کے ساتھ شروع کیا گیا جو پہلا اکاؤنٹنگ پیریڈ تھا اس کے دوران ہم نے گڈس خریدے پندرہ ہزار روپے کے اور اس پندرہ ہزار کے جو گڈس خریدے دس ہزار روپے تو ہم نے کیش میں ادا کر دیے اور باقی جو پیسے رہ گئے پانچ ہزار روپے وہ ہم نے پندرہ دن کے بعد ادا کرنے ہم نے وہ گڈز جو ہیں وہ تمام کے تمام بیچ دیے تیس ہزار روپے پینتیس ہزار روپے کے لیکن ان کی سیل جو ہے وہ کیش پہ نہیں ہوئی ان کی سیل جو ہے وہ کریڈٹ پہ ہوئی اور ان سے وصولی جو ہے وہ تیس دن کے بعد ہونا ہے سیل کے تیس دن کے بعد ایکسپینسز جو اس دوران کیے گئے وہ تھے دس ہزار روپے کے جس میں سے کہ پانچ ہزار ہم نے کیش میں پے کیے اور باقی پانچ ہزار ہم نے وہ پندرہ دن کے بعد ہم کو پے کرنے اب سوال یہ ہے کہ پروفیٹیبلٹی کیا ہے اور لکوڈیٹی پوزیشن اس کاروبار کی کیا ہے پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے ہم نے ٹوٹل سیل کی پینتیس ہزار روپے اور خرچہ کیا ہم نے خرچہ کیا ایک پندرہ ہزار روپے کی پرچیز کی اور دس ہزار روپے کے مختلف قسم کے مزید ایکسپینس کیے تو پندرہ اور دس پچیس پینتیس کی سیل ٹوٹل ہمارے پاس پروفٹ آیا دس ہزار روپے کا تو یہ تو پروفٹ کی بات ہوگی اب آئے ذرا کیش پوزیشن پہ یا لکوڈیٹی پوزیشن کی طرف لکوڈیٹی پوزیشن میں کیا ہے کہ جی ہم نے کیپیٹل جو داخل کیا تھا کاروبار میں جس سے کاروبار شروع کیا وہ بیس ہزار روپے ہم نے دس ہزار روپے کی ادائیگی جو ہے وہ پرچیز پہ کر دی اور پانچ ہزار روپے کے جو ایکسپنسز تھے وہ ہم نے ادا کر دی تو دس اور پانچ پندرہ ہزار جو سیل کی ہم نے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کریڈٹ پہ کی ادھار پہ کی اس سے پیسے تیس دن کے بعد وصول ہوں گے تو آج کی پوزیشن میں تو اس بیس ہزار میں سے جو میں نے انویسٹ کیا تھا جس سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اس میں سے تو میرے پاس پانچ ہزار روپے رہ گئے اب یہ پانچ ہزار روپے جو ہے یہ اگلے پندرہ روز کے اندر جو میں نے لائبلٹیز پے کرنی ہے ان کو ان کے لیے کیا یہ کافی ہیں یا نہیں کافی ہیں یہ اس سے یہ تعین ہوگا کہ آپ کی لکوڈیٹی پوزیشن کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ جی آپ نے وہ لائبلٹی جو پے کرنی ہے بلکہ اگر آپ نے کاروبار چلاتے رکھنا ہے تو آپ کو مزید مال خریدنے کی ضرورت پیش آئے گی ہو سکتا ہے اس مال خریدنے کے لیے بھی آپ کو کیش کی ضرورت ہو تو ابھی تو آپ کے پاس کیش سیل سے نہیں آیا لہذا یہ تو نہیں ہوگا کہیں کہ جی ٹھیک ہے جب پہلے پیسے وصول ہوں گے تو پھر ہم نیا مال خریدیں گے اور پھر دوبارہ سے گاڑی ہماری چلنی شروع ہوگی تو لکوڈیٹی پوزیشن جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ کیا آپ کے پاس منافع تو آپ نے اس پیریڈ میں پینتیس ہزار کا مال بیچ کے دس ہزار روپے کر لیا لیکن کیش آپ کے پاس جو ہے وہ فقط پانچ ہزار روپے تو یہ فرق آ گیا پروفیٹیبلٹی اور لیکوڈیٹی کے اندر اب اسی چیز کو اگر ہم کیش بیسس پہ کر رہے ہوتے تو انکم ہماری جو ہے وہ زیرو ہوتی کیش انفلو جو ہے وہ زیرو ہوتا کیونکہ سارا مال کریڈٹ پہ بیچا گیا صرف پیسہ آیا ہے انویسٹمنٹ کے شیئر کیپٹل یا کیپٹل کے ذریعے بیس ہزار روپیہ تو وہ ایک سورس آف انفلو بن گیا گو انکم نہیں لیکن سورس آف انفلو ہے ریسیٹ ہے اور جو خرچے کیے وہ ہم نے جیسا کہ بتایا گیا کہ جی ہم نے دس ہزار پرچیز کی ادائیگی پہ دیے اور پانچ ہزار کے متفرق اخراجات کیے پندرہ ہزار روپیہ خرچہ کیا پیچھے رہ گئے پانچ ہزار وہی کیش پوزیشن تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ پروفیٹیبلٹی اور لکوڈیٹی دونوں ایک چیز نہیں ہے ہم نے اس بڑے ایک بیسک قسم کے بڑے ایک سمپل ایگزامپل کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ لکوڈیٹی اور پروفیٹیبلٹی میں فرق ہے لیکن لکوڈیٹی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ پروفیٹیبلٹی ہے اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جس چیز کو ہم کیش فلو کہتے ہیں اس کیش فلو میں کیا کیا چیزیں یا کیا کیا حصے ہیں اس کے کمپوننٹس اس کے کیا ہے کیش فلو کے تین کمپوننٹس ہوتے ہیں نمبر ایک cash flow from operating activities number دو cash flow from investing activities اور نمبر تین cash flow from financing activities operating investing اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز اب ان تینوں میں کیا فرق ہے ان تینوں کے کیا جزو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے operating Cash cash from operating activities are generally derived from the principal revenue producing activities of the business یعنی یہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر جو آپ نے سال کے دوران جو آپ کا آپریشنز ہیں اس سے جو ریونیو اور ایکسپینڈیچر ہوا اس کے حوالے سے اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس سے جو کیش فلو وجود میں آتا ہے یا کیش جنریٹ ہوتا ہے وہ operating activities cash flow from operating activities ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹ پروفٹ جو ہے آپ کا فروم آپریشنس وہ فگر پہ آپ غور کر رہے کہ جی اس فگر کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں آگے اور اس فگر کے اندر پھر ہم ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں کچھ لیکن بہرحال یہ بات جو ہے یہ ہم آئندہ بتائیں گے آپ کو آگے چل کے اس وقت تو یہ کہ جی کچھ ایسے ایگزامپلس جو کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہیں اور جن سے کیش فلو ہوتا ہے کیش فلو یا cash receipt from sale of goods اور رینڈرنگ آف سروسز یعنی جو آپ نے گڈس بیچے یا جو سروسز رینڈر کی ان کے عفظ جو آپ کو کیش ریسیو ہوا cash receipts from fees commissions other revenues آپ کو فی ملی ہے آپ کو کوئی کمیشن کسی سروس رینڈر کرنے پہ ملی ہے یا اور کیش فلو کچھ حاصل ہوا کچھ اور چیزوں سے مثال کے طور پہ ردی بیچ دی گئی ہے اس سے کیش جنریٹ ہو گیا مثال کے طور پہ اسکریپ بیچ دیا گیا اس پرانی چیزیں کچھ بیچ دی گئی ان کے اس کے اوپر سیل کیش ریسیٹ ہوا تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریونیو کا سورس ہیں اور وہ کیش انفلو کا سورس ہے cash payments to suppliers for goods and service جو پیمنٹس کیے جائیں کیش پیمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کیش آپ نے کتنے نوٹ پکڑائے بلکہ کیش کا مطلب چیک کا بھی ہے کہ چیک سے پیمنٹ کی ہے بینک چیک سے کی ہے ڈرافٹ سے کی ہے پے آرڈر سے کی ہے یا آپ نے نقدی کی ہے اس کو ادا کی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیش کے ڈیفینیشن کے اسی طرح وصولی کے حوالے سے بھی اور ادائیگیوں کے حوالے سے بھی cash payments to and on behalf of the employees یعنی آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو تنخواہیں دی گئیں ان کی بہاف پہ ای او بی آئی دیا گیا سوشل سیکیورٹی کی پیمنٹ کی گئی ایجوکیشن سیس دیا گیا اور کوئی متفرق قسم کی جو پیمنٹس امپلائیز کے بہاف پہ گروپ انشورنس ہو سکتی ہے پینشن کی کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے اور پروویڈنٹ فنڈ کی کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے یہ مختلف قسم کی ادائیگیاں ہوتی ہیں جو کمپنیز یا بزنسز اپنے امپلائیز کے بہاف پہ کرتی ہیں کیش پیمنٹس اور ریفنڈس آف انکم ٹیکسز آپ نے ٹیکسز کی ادائیگی کی ہے یا اگر آپ کو ریفنڈ ملا ہے ٹیکس سے تو وہ بھی ایک سورس آف ریونیو ہے ادائیگی کی ہے تو وہ آپ نے ایکسپینس کیا ہے تو یہ کچھ ایگزامپلس تھے جو کہ آپ کے کیش فلو یا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر جن کا ذکر آتا آپ نے اسٹاک خریدا آپ نے مال خریدا را مٹیریل خریدا را مٹیریل جو ہے اس کا بھی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں ذکر آتا آپ نے بجلی کے بل ادا کیے آپ نے گیس کے بل ادا کیے ٹیلی فون رینٹلز ادا کیے گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوایا ان کی مینٹیننس پہ خرچہ کیا تو یہ تمام اخراجات ہیں جو کہ کیش میں جن کا ظاہر ہے کہ تعلق ہے اور آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے بھی تعلق ہے اب cash flow from investing activities cash flow from investing activities include cash receipts and payments that arise from fixed and long term assets of the organisation investing activities جو ہیں اس کے اندر کیش وہ کیش ریسیٹ یا پیمنٹ شامل ہے جو کہ فکسڈ یا لانگ ٹرم ایسٹس جو آرگنائزیشن کے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ارائیز ہوتی ہے اس کے کیا ایگزامپلس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں cash payment to acquire property plant and equipment آپ نے پراپرٹی خریدی کوئی زمین خریدی ہے کوئی بلڈنگ بنائی ہے آپ نے کوئی پلانٹ خریدا ہے کوئی اکوپمنٹ خریدا ہے اس پہ پیسے ادا کر کیے ہیں آپ نے تو وہ ایک انویسٹنگ ایکٹیویٹی کی ایکٹیویٹی ہو گئی آپ نے کوئی اوزار یا کوئی ایسٹ جو ہے وہ خود بنایا ہے لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ نے کچھ کاسٹ انکر کیے ہیں آپ نے کوئی را مٹیریل خریدا ہے آپ نے کوئی ٹول خریدا ہے یا کوئی اور چیز اس طریقے سے کی ہے جس سے کہ وہ آپ نے خود بنایا ہے ایسٹ تو وہ جو کاسٹ یا وہ مٹیریل جو خریدا ہے اس پہ جو ادائیگی کی ہے وہ بھی اس میں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہے آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کیے ہے اسٹاکس اینڈ شیئرز میں اس حوالے سے کہ جی آپ نے جو ہے وہ لانگ ٹرم ان کو رکھنا ہے ان کو آپ نے اس نیت سے نہیں خریدا کہ ان کو فوری طور پہ بیچ دینا ہے بلکہ آپ نے ان کو لمبی مدت کے لیے رکھنا ہے آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کی یا اپنا پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ جس کی آپ کو اب ضرورت نہیں ہے اس کو بیچا اس سے جو کیش ریسیو ہوا وہ بھی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کا حصہ ہے cash payments and receipts from acquisition and disposal of other long term assets for example shares debentures term finance certificates long term loans given etcetera یعنی وہ تمام shares debentures term finance certificates loans لمبی مدت کے جو آپ نے کسی کو دیے ہوئے تھے کسی دوسری کمپنی کو دیے تھے کسی انڈیویجل کو دیے تھے ان کی واپسی یا ان کی سیل سے جو کیش جنریشن ہے یا ان کو خریدنے کے لیے یا دینے کے لیے جو دیے گئے ہیں لونز اس دوران میں لمبی مدت کے وہ تمام تر جو ہے وہ انویسٹمنٹ یا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہوں گے ایک چیز یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ جی جیسے میں نے کہا کہ لمبی مدت کے لیے آپ نے ایسٹس جو ہیں وہ خریدے ہیں اگر آپ ایسٹس جو خرید رہے ہیں وہ صرف اس نیت سے خرید رہے ہیں کہ ان کو خرید کے بیچ دیں گے مثال کے طور پہ پراپرٹی کی بزنس آپ کر رہے ہیں اور پراپرٹی جو آپ خرید رہے ہیں اس کو اسی نیت سے خرید رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ دیں گے یا آپ نے کوئی جو ہے وہ بینکس جو ہیں وہ لونز وغیرہ دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انکلوڈ کی جاتی ہیں آپریٹنگ کیش فلوز میں کیونکہ یہ آپ کا کاروبار ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی ہم نے بات کر لی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کی ہم نے بات کر لی اب رہ گئی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی بات تو فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کیا چیز financing activities include cash receipts and payments that arise from owners of the business and other long term liabilities of the organisation یعنی وہ پیسہ جو کہ اونرز شیئر کیپٹل کے طور پہ دیتے ہیں یا لون کے طور پہ دیتے ہیں یا ہم لون لیتے ہیں کسی بینک سے لمبی مدت کا لمبی دورانیہ کا تو وہ تمام جو ہیں وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی مد میں شامل ہیں cash flow from financing activities کی مد میں شامل ہے مثال کیا ہے مثالیں cash receive from owners that is share capital یا capital invested by the sole proprietor یا partners cash payments to owners جو ہم ان کو ڈویڈنڈ دیتے ہیں یا پارٹنرس کے کیس میں ڈرائنگز دی جاتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں یوں ہم نے یہ دیکھا کہ کیش فلو کے تین کمپوننٹس ہیں نمبر ایک آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے کیش فلو ہمیں ڈیٹرمن کرنا ہے نمبر دو ہمیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے کیش فلو ڈٹرمن کرنا ہے اور نمبر تین فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے کیش فلو ڈٹرمن کرنا ہے اور جب ان تینوں کو ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کرنٹ پوزیشن کس چیز کی آئے گی کیش اور کیش اکویولنس کی تو یہ بات ہم نے اب تک کی کیش فلو کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ جی وہ کیا ہے کیسے ہے اس میں اور پروفیٹیبلٹی میں کیا فرق ہے اور کیش فلو کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں اب ہم اس کے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں کہ اس کیش فلو کو تیار کیسے کیا جاتا ہے بنایا کیسے جاتا ہے وہ جو پروسیجر ہے اس کی بات کرتے ہیں پروسیجر میں جو ہے وہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ہم جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ profit net profit from operation یا نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس جو ہے سال روا کا اس فگر کو لے کے چلتے ہیں وہ اوپننگ فگر ہماری ہوتی ہے اس پروفٹ کی فگر کو ہم پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں اب ایڈجسٹمنٹس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ ہم نے اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر ڈپریسن چارج کیا ہوا ہے ہم نے اپنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر کچھ ایسی پروویژنس کیے ہوئے ہیں ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کچھ ایسے <clears throat> اخراجات یا انکم جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے جس کا تعلق فائنینسنگ ایکٹیویٹی یا انویسٹنگ ایکٹیویٹی سے ہے تو اس وجہ سے ہمیں نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس یا آپریشنل پروفٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اور جب یہ ہم ان چیزوں سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے operating profit before working capital changes تو یہ ہمارے پاس اب ایک فگر آئی یا ایک ٹرم آ گئی نئی operating profit before working capital changes اب ورکنگ کیپٹل چینجز کیا ہیں اس کو دیکھیں ورکنگ کیپٹل چینجز انکریز یا ڈیکریز ہے کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے اندر اگر وہ انکریز ہے یا ڈکریز ہے تو اس کو اسی حساب سے جو اوپر فگر ابھی ہم نے ارائیو ایٹ کی اس میں سے ہم مائنس یا پلس کریں گے یہ یاد رہے کہ ایسٹس کے اندر کرنٹ ایسٹس کے اندر چونکہ کیش اور کیش اکویبلنٹس بیلنس شیٹ پہ شو کیے جاتے ہیں ان کو ادھر نہیں شامل کیا جاتا اس فگر کو کیونکہ ہم نے ارائیو ایٹ اس فگر پہ کرنا ہے اس فگر کے ساتھ جو بیلنس شیٹ میں شو ہو رہی ہے کیش اور کیش اکویبلنس کی اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے یہ تمام کیش فلو بنا کر کے لہذا وہ کرنٹ ایسٹس میں سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ایسٹس رہ جاتے ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جی پچھلے سال سے کہ جی اس میں انکریز یا ڈیکریز کیا ہے اسی طریقے سے جو کرنٹ لائبلٹیز ہے آپ کی اس میں کیا انکریز ڈیکریز ہے اب اس میں اسٹاک بھی شامل ہے اس میں ڈیٹرز بھی شامل ہیں اس میں کریڈیٹرز بھی ہے اس میں شارٹ ٹرم لونز بھی ہیں جو آپ نے ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ کے لیے لیے رننگ فائنانس ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں maturity of long term loans جو کہ بارہ مہینے کے اندر اندر ادائیگیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل لیکن وہ کیا فائنانسنگ ایکٹیویٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے سو یوں جس وقت ہم یہ ایڈجسٹمنٹ تمام کی تمام کر لیتے ہیں اور وہ ڈپریسن کی ایڈجسٹمنٹ کر لی ہم نے ہم نے اگر فکسڈ ایسٹس کو ہی بیچے تو ان کے ظاہر ہے کہ پروفیٹ اینڈ لاس کے اندر تو ہم پروفیٹ یا loss on sale of asset ہی شو کرتے ہیں ہم اس سے جو کیش ریسیو کیا ہوا ہے وہ نہیں شو کرتے تو اس کی بھی ایڈجسٹمنٹ آئے گی جب ہم یہ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ cash flow from operating activities آئے گی ابھی صرف سمجھانے کی حد تک یہ تمام گفتگو ہے ہم آئندہ کے لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ ایک ایگزامپل کے ساتھ یہ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں اور کیسے یہ ایڈجسٹمنٹس کیے جاتے ہیں بہرحال اس وقت تو چونکہ سمجھنے کی بات ہے ایک جنرل کانسپٹس کو سمجھنے کی بات ہے تو کیش فلو فروم آپریشنس کو تو ہم نے ڈٹرمن کر لیا شروع ہم نے کیا نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس سے اور اس میں پھر ایڈجسٹمنٹس کی جن کا کہ ابھی ذکر کیا گیا تھا اور کیش فلو فرام آپریشنز آ گیا اب جب اس فگر کو ہم ایڈ کریں گے یا سبٹریکٹ کریں گے کیش فلو فرام انویسٹنگ اور فائنانسنگ ایکٹیویٹیز تو وہ ہمیں ریزلٹ جو آئے گا وہ نیٹ انکریز یا ڈیکریز آئے گا کیش اور کیش اکوبلنٹس کا اور یوں کیش فلو جو ہے وہ مکمل ہوگی اب اس فگر کو ہم اگر سال کے شروع میں جو ہمارے پاس کیش اور کیش اکویولنٹس کا بیلنس تھا اس میں ایڈ کر دیں تو جو کلوزنگ فگر آئے گی وہ وہی ہونی چاہیے جس کا کہ موجودہ پیریڈ کی بیلنس شیٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے یا شو کیا تو یوں ریکنسلشن ہو گئی پروفٹ کی فگر کی کیش پوزیشن کے ساتھ اور ہمارے پاس جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ کیش اور کیش اکویولنس کا بھی آ گیا انکریز اور ڈیکریز جو ہے مختلف چیزوں میں اوپننگ فگرز کے اندر کلوزنگ فگرز کے حوالے سے جو بیلنس شیٹ میں اوپننگ اسٹاک آ رہا ہے کلوزنگ اسٹاک آ رہا ہے ان کا ڈفرنسز جو ہیں وہ ہم یا اس میں جو چینج آئی ہے وہ ہم صرف کیش فلو میں لیتے ہیں نہ کہ جو سال کے آخر میں اسٹاک کی فگر ہے یا سال کے شروع میں جو فگر ہے بلکہ ان دونوں کا فرق جو ہے اسی طریقے سے کریڈیٹرز کے حوالے سے اسی طریقے سے ڈیٹرز کے حوالے سے جو اوپننگ اور کلوزنگ فگرز کا فرق ہے وہ ہم لیتے ہیں کیش فلو کے اندر اور آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اب آپ کے سامنے جو ایک سلائیڈ ہے یہ ہے جو form of cash flow statement ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کس آرگنائزیشن کے لیے سب سے پہلے تو یہ اس پہ ڈسکلوز کیا جائے گا کیش فلو جو ہے وہ پورے پیریڈ کی ہوتی ہے بیلنس شیٹ ہم نے کہا کہ صرف اس خاص ڈیٹ کی ہوتی ہے جس ڈیٹ پہ وہ تیار کی گئی ہے اس دن کیا ایسٹس تھے اس دن کیا لائبلٹیز تھیں اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے تو وہ financial position as on a particular date ہوتی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور کیش فلو پورے پیریڈ کا ہوتا ہے پورے بارہ مہینے چھ مہینے تین مہینے جو بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے اس کا ہوتا ہے اس میں جو موومنٹ ہوئی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو cash flow statement for the period ending such such اب شروع کیسے کیا ہم نے ہم نے کہا کہ جی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس پہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے نان کیش آئٹمس کے لیے یعنی وہ آئٹمس جو کہ پروفٹ اینڈ لاس میں تو شو ہوئے لیکن ان کی ادائیگی یا ان کی وصولی جو ہے وہ کیش میں نہیں ہوئی ان میں کیا کچھ شامل ہے depreciation for the year on the assets fixed assets of the organisation یعنی سالے روا میں یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو ڈپریسن آپ نے چارج کی اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی وہ ایک اکسپینس کے طور پہ شو ہوا ہوا ہے پروفٹ اینڈ لاس میں کیش میں نہیں ہوا لہذا پروفٹ کی فگر اگر ہے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس ہے تو اس میں اضافہ کرے گی ڈپریسن کو رائٹ بیک کیا جائے گا اس کے بعد ہم نے اگر provision for bad and doubtful debts کیا ہے اس کو بھی کیونکہ وہ ایک بک انٹری ہے اس میں کیش کی ادائیگی کوئی نہیں ہے لہذا اس کو بھی ایڈ بیک کیا جائے گا اگر گزشتہ سال بھی تھی کوئی اس قسم کی پروویژن تو پھر انکریز یا ڈیکریز جو اس پروویژن میں ہوا ہے سال رواں کے دوران اس حد تک جو ہے وہ ایڈ بیک یا کیا جائے گا یا اس میں سے ڈیڈکشن کی جائے گی کس میں سے نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے ایکسچینج گینز یا لاسز فارن کرنسی میں اگر ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے ٹرانزیکشن ایک ریٹ پہ بک کی لیکن ریئلائزیشن کسی دوسرے ریٹ پہ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو کوئی ایکسچینج میں کی گین یا لاس آپ نے رجسٹر کی وہ ایکسچینج گین یا لاس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا اس کے بعد پروفٹ اور loss on disposal of assets اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی نان کیش ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ دو یہ آپ کو کیش میں ریسیو ہوئے ہوں گے لیکن یہ فائنینسنگ ایکٹیویٹی یہ ایک فائنینسنگ ایکٹیویٹی یا انویسٹنگ ایکٹیویٹی سے تعلق ہے اس کا اس کا تعلق آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے نہیں ہے لہٰذا یہ ریونیو کو آپ مائنس کر رہیں گے آپ نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس میں سے مارک اپ آن لونز آپ نے ادا کیے اس کو بھی ایڈجسٹ کریں گے کیونکہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے نہیں ہے کیش فلو کی حوالے کے حوالے سے اور یوں ہمارے پاس operating profit before working capital changes جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا یعنی نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس سے شروع ہوئے اس میں نان کیش آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ کی یا ان آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ کی جو ان فائنانسنگ یا انویسٹنگ ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس فگر آ گئی operating profit before working capital changes کی ورکنگ کیپٹل چینجز کی اب ایڈجسٹمنٹ لائیں گی جس میں ایڈ ڈیکریز یا subtract increase in current assets اگر اگر کرنٹ ایسٹس میں پچھلے سال کے مقابلے سے اس سال وہ کم ہے تو وہ ڈیکریز ہوئی کرنٹ ایسٹس میں کرنٹ ایسٹس کے اندر آپ جو خرید رہے ہیں یا جو آپ کے پاس ہیں جس میں کہ کیش شامل نہیں ہے اس میں آپ کا پیسہ پھنس گیا اگر اس میں کمی ہوئی یعنی اسٹاکس ہیں تو وہ آپ نے ابھی استعمال نہیں کیا اس اسٹاک کو لہذا وہ پیسہ آپ کا اس سٹاکس کے اندر رک گیا پھنس گیا ڈیٹرز ہیں اگر وہ پچھلے سال سے بڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مزید پیسہ جو ہے ریونیو جو ہے کیش جو ہے وہ آپ کا ڈیٹرز کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اگر وہ کم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیکریز ہے جہاں پہ کرنٹ ایسٹس پچھلے سال کے حوالے سے ڈکریز کریں گے تو آپ جو ریزلٹنگ فگر ہے اس کو ایڈ کریں گے کس چیز کے اندر operating profit before working capital changes میں اگر انکریز ہو گئی ہیں کرنٹ ایسٹس اس سال پچھلے سال کے حوالے سے تو پھر اس کو سبٹریکٹ کریں گے لائبلٹیز کے حوالے سے الٹ ہے بات اگر لائبلٹیز بڑھ گئی ہیں آپ کی تو پھر آپ اس کو ایڈ کریں گے اور اگر کم ہو گئی ہیں تو اس کو ڈکریز کریں گے یوں ہمارے پاس کیش جنریٹڈ فرام آپریشنس کی فگر جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد markup paid on loans taxes paid یہ بھی ہم اس میں سے نکالیں گے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا کسی اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق net cash from operating activities اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ حصہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کی حد تک ختم ہوا اب آئیں فائنانس انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی طرف investing activities cash flow from investing activities آپ ڈیٹرمن کر رہے ہیں اس میں اب جو آپ نے اوپر کیش کی ایڈجسٹمنٹ کی تھی کہ جی وہ اب یہاں پہ نیچے کہ آپ نے سیل جو کی ہے یا پرچیز کی ہے فکسڈ ایسٹس کی اس کا ویلو ایڈجسٹ ہوگا یا اگر خریدے تو وہ پرچیز کا ویلو آئے گا ڈسپوزل یا purchase of long term investments اگر آپ نے ڈسپوز آف کی ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس تو اس کا ایڈیشن ہوئے گا اگر آپ نے خریدی ہے مزید تو وہ مائنس کیا جائے گا کیونکہ کیش کم ہوا ڈویڈنڈ اگر آپ نے پے آؤٹ کیا ہے یا ریٹرن جو ہے ریسیو کیا یا ریسیو کیا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ کی جائے گی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر یوں ہمارے پاس net cash flow from investing activities اس کے بعد فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی بات آئی اور اگر ہم نے سال سال رواں کے دوران شیئر کیپٹل کو ایشو کیا ہے یا کوئی کیپٹل مزید انویسٹ کیا ہے ڈویڈنڈ ہم نے اگر شیئر ہولڈرز کو پے کیے ہیں یا پارٹنرز کو ڈرائنگز دی ہیں ہم نے کوئی لانگ ٹرم بوروئنگس کیے ہیں بینکوں سے ہم نے پیسہ وصول کیا یا لونز فرام ڈائریکٹرز قسم کی کوئی چیز ہمارے پاس آئی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی مد میں آتی اس طریقے سے ہمارے پاس net cash flow from financing activities آ گیا اب net cash flow from financing activities net cash flow from investing activities اور آپ کا net cash flow from operating activities ان تینوں کو ایڈ سبٹریکٹ جو بھی ہے آپ اس میں کر کے تو آپ کے پاس فگر آئے گی وہ نیٹ انکریز یا ڈیکریز ہوگی in cash and cash equivalents اس میں جس وقت آپ اوپننگ بیلنس پچھلے سال کا کیش اور کیش اکویبلنس کا ایڈ کریں گے یا سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کلوزنگ بیلنس جو ہے کیش اور کیش اکویبلنٹس کا وہ آ جائے گا تو یہ ہوئی form of the cash flow statement کہ اس کو لے آؤٹ کیسے کرتے ہیں یا وہ ہم نے آپ کو بتایا تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بیسکلی کیش فلو کے حوالے سے یہ دیکھا کہ پروفیٹیبلٹی اور لکوڈیٹی میں کیا فرق ہے کیوں پروفٹ اینڈ لاس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہی کیش فلو کیوں نہیں ہے یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہم نے یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ جی کیش فلو آج کی ٹرم ہے اس کو پہلے sources and application of funds کہا کرتے تھے ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اس کیش فلو کو بنایا کیا جاتا ہے اس کے جزو کیا ہیں تین جزو ہم نے بیان کیے پھر ان تین کمپوننٹس کو دیکھا کہ اس کے اندر کیا کچھ شامل ہوتا ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ یہ طریقہ کار کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کا فارم کیا ہوتا ہے اس کی پریزنٹیشن کیسے کی جاتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم نے آپ کے ساتھ اس لیکچر میں ڈسکس کی آئندہ کے لیکچر میں کیش فلو ہی کے حوالے سے ہم مزید گفتگو اپنی جاری رکھیں گے ہم ایگزامپلس یا ایگزامپل کے ذریعے کیش فلو بنانا آپ کو بتائیں گے کہ جی کس طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے آخر میں صرف یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیش فلو ہر کاروباری انسان کے لیے چاہے آپ ایک چھوٹی سی دکان کر رہے ہوں چاہے آپ کہیں سے بھی مال بیچ رہے ہوں آپ میں فیکٹری کے مالک ہوں آپ ساری دنیا کو سپلائی کر رہے ہوں کیش فلو کی امپورٹنس جو ہے اس کو اتنی زیادہ ہے کہ تمام لفظ جو ہیں وہ کم شاید پڑ جائیں اس کو سمجھاتے ہوئے کیش فلو اس چیز اور لکوڈیٹی جو ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کیا آپ کی بزنس اپنی تمام تر آئندہ آبلیگیشنز ایک خاص مدت تک پے آف کرنے کی سکت رکھتی ہے یا نہیں آپ کی لکوڈیٹی پوزیشن آپ کے کاروبار کی لکوڈیٹی پوزیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا اس پہ اعتماد کیا جائے گا تو اس کو بنانا اور اس پہ اس کو مانیٹر کرنا یہ نہایت اہم فرض ہے مینجمنٹ کا اونرس کا اسی بات کے ساتھ ہم آج کا لیکچر جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں بھی کیش فلوز کے حوالے سے آپ سے مزید گفتگو کریں گے شکریہ اور خدا حافظ